سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں نکلے یہ غزوہ تبوک کا واقعہ تھا آپ نے ظہر و اثر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کیا راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اپنی امت پر تنگی نہ کریں حدیث نمبر تیئیس سو اکیاسی مسند احمد